کہ اگر پورا خان کے کسی پل میں پل میں کوئی سوراخ ہو جائے مثال کے طور پر ہے کہ کا ڈی والا بنا لیتے ہیں سوراخ اس میں ہو جائے سوراخ ہو جائے اور کسی کسی بکری کا پال اس میں سب کر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن خراب کیا گیا سپنا کے ساتھ حکومت کو لے کر کرتے ہیں کے ساتھ حکومت کو لے کر چلتے ہیں وہ حکومتوں میں ایسے نہیں ہو جاتے جو ایک بہت ہی گٹیا قسم کا ایسی تقاریر میں تو پڑھنے کا دل نہیں ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ دل پڑھ دیا کرتے ہیں کہ تیرے خلاف میں گھر گھر کے ہو گئے ہاتھی تیرے خلاف میں گھر گھر کے ہو گئے ہاتھی یہ سوچ کی فکر میں گھر گھر ہاتھی ہو جاتے ہیں دو ہزار ہو سکتے مین ہم ہو جاتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے ہم نے تو میں یہ سوچ رہا تک دوست کو کہ نبوت والی خلافت جو ہے اور اپنے اندر بنیادی حکومتوں کے ہاں، کو نہیں پنجوں وہ وہی علاق ہوتا ہے تو اندر وہ خلافت خلافت میری یعنی خدائی طریقے کی اور میرا خدا کا ڈر اور میرا خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کتنی آئی زندگی ہوتی ہے میں تو حیران ہوا چاہتے ہیں تین چالیس سال کا خلافت علاج کر رہی میں تو چاہتا ہوں دنیا میں تھوڑا سا زمانہ بھی کیسے برداشت کر لیا جس نہ جس نہ خلافت راستہ ہے یہ وہ زمانہ ہے میں اس بات کو آج پر بات کو ختم کرتا ہوں میں ختم ہو گیا خلافت راستہ کا پوجا کا ہو سنجر محمد صدیق سے لے کر حسن عنہ اور خلافت تک یہ امت کے لیے ہے آج یہ زور زور ہے جو زمانہ ہے وہ نمونہ ہے اور اس نمونے پر چلا جانا پڑتا ہے اب ایک یہ بات آ جائے کہ بھائی بات باتیں جو دنیا ہو گئی وہ کیا تھی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری سمت کے ہر زمانے سے ملتا ہے تو سمت ہر زمانے میں جڑ کر نہیں جاتی امت میں اختلافات پیدا ہونے سے امت کے پچھلے دوروں میں سب کچھ ہونا تھا تو پچھلا دور حکومت کا اگر خلافت راجنا کے پچھلے دور کو اپنا پشپا بنا لے تو نمونہ بنا لے میں ہوں یقین بہت کامیاب ہو جائے گا ان کا ورنا جینا بیٹھنا اٹھنا سب سیکھنے پر مجبور نہیں تھا ہاں، وہ سب کچھ کرتے تھے خدا کے لیے کرتے تھے دو باتوں کو سب کچھ کرتا ہوں تین میں زیادہ بھی دیکھ لیتا کہ معاف رکھائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جنگیں دبل ہوتی ہے حضرت زبیر اتنے عوام آتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو خلاف میں آتے ہیں یہ جس اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے شروع ہونے ہی کے وقت میں یہ پتا چلتا ہے کہ میں حق پر نہیں علی حق پر ہے تو واپس ہو جاتے ہیں واپس ہو یہ دیکھیے یعنی اخلاق کی اور یعنی چاہیے نیت کی صفائی جنگ کے میدان میں آتے ہیں اور چھوڑ کر واپس ہوتے ہیں جس پر واپس جاتے ہیں تو سخت ہے سجے میں کرے ہوئے ہیں عدد عدد ان کی گردوں کو کھاد لیتا ہے اور خاص کر نام دیں گے یعنی لے آتا ہے حضرت علی کے سامنے گرم حضرت زبیر دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اے اس نے پنجا کے بعد ان کے جہنم کی شادت دیتا ہوں تو نے اس گردن کو اس خوبصورت سب کو جس سے جناب کیا جس نے کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں کی خاتم ایک دن کے ساتھ تو یادہ رہیں گے اختیار کرتے ایک اور بات ہے وہ علی کر سکتے دشمن ہے دشمن کی ساتھ ہی کٹ کر رہی دشمن ان کا خوب دیتا فلا ابھی سمجھ نہیں رہی ہے سوکھ دیتا ہمیں تو یہ سب سوکھ دیتا ہے کس یقینی ہو سکتا ہے جب ان کے قتل ہوتا ہے سوپ دیتا ہے اس کی گرگستوں سے چھاتی سے روز کرنے کے اس رات کے وہ کچھ ہے وہ کچھ بڑھانے کے لیے یہ کیا جاتا وہ کہنے لگے کہ میں نے نے مجھے قتل نہیں کیا کہنے لگے کہ صرف خدا بندی کے لیے قتل کر رہا تھا جب تم نے سوکھ پھینکی تو مجھے سزا پیدا ہو گیا کہ کہیں میں میرے قتل کرنے میں جذبہ ہے کی وجہ سے اس لیے میں اس نے کہا اگر تیرا یہ جذبہ تھا تو جب اس جیت پر پورا میں کرتا کا ان شاء اللہ کل خلافت کا تھوڑا سا حصہ بیان کر کے امت کے کے اسباب ان شاء اللہ بک چل رہا ہے امت کے سوال کے اسباب بیان کر دوں گا اور اس کا مطالعہ ان شاء اللہ سب کا اللہ کرے سب تکلیف ہو جائے بات بتاؤں مولانا محمد اشرف صاحب کی تقریر کی آخری کڑی جو آپ نے Pakistan Academy for Rural Development Peshawar میں فرمائی تھی تقریر کی موضوع یہ تھی کیا اسلام خلافت راستہ کے بعد ختم ہو گیا تھا بروز بدھ نو اکتوبر انیس سو اڑسٹھ صبح آٹھ بجے تک ایسے ہوئے ہیں جو کہ بادشاہ نہیں نہیں اور کل میں نے پڑھائی کے نصیبت کے متعلق اس بات کر تھی کہ نبی کے فلائی کیا ہوتے ہیں اور اس دنیا میں کس سے آیا کرتا ہے وہ نبی کا کام دنیا میں کیا ہوتا ہے ہر نبی کا جو کام ہوتا ہے اس کے کے نتیجے طور تو تھا کہ انسان کھڑا کرتے ہیں اور انسانوں کا بننا جو ہوتا ہے وہ اخلاق کے لحاظ سے ہوتا ہے آمار کے لحاظ سے ہوتا ہے عقائد کے لحاظ سے ہوتا ہے مذہب کے لحاظ سے ہوتا ہے مالدار کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی انسان کتنی چیز ان سراج ہو یا استعمال ہو وہ ہاتھی ہو یا معصوم ہو وہ مزدور ہو یا آتا ہو وہ تاج ہو یا بنا ہو جن کو کسی چیز کو کام کر رہا ہے وہ کس سب کے دل کو تعلق رکھتا ہے اس میں وہ زندگی گزارے خدا کے ساتھ کے ساتھ خدا کی محبت اور چاہت کے ساتھ خدا کے خاندان پابندی کے ساتھ اور زندگی گزرے کے زندگی کی اس کی ہندوستان جو ہے مطابق مطابق اور نبی نکل کے طریقہ مطابق ان کے لیے نظر جو ہے وہ چار دن کرنے کے کے طور پر یا کہانی کے طور پر یہ ہوں کہ کا اوپر تک سناتا ہے یہ چلاؤں کے کتاب کہتے ہیں ندی دلوں کو کو اور بلوک کو نکھارتا ہے پاک کرتا ہے ہر بذائل سے ہر خرابی سے ہر برائی سے سے ہر وہ بات سے ہر اس بات سے جو انسانیت کے سب کے خلاف ہوتی ہے ہر اس گندگی سے جو انسان کو جہنم کر لے جائے جہاں جہاں اس معاشرے میں خرابوں کو تازہ کرنے کا سبب بن جائے انسانی اس لیے کیا بننے سے انسان بنتا ہے انسانوں کے بننے سے معاشرہ بنا کرتا ہے اور انسانی بنا کرتی ہے اور دنیا بنا کرتی ہے اگر انسان کے دیوار کے ساتھ آرم کا بیمار ہے اور انسان کے بناؤ کے ساتھ اپنے پورے آرم کا بناؤ ہے اور انسان کا بناؤ وہ دفت ہے دل پر نو پر نو بنے گا تو نقصان بنے گا نر بگڑے گا تو نقصان بگڑے گا ہر تم تمام چیزوں کو میں رکھتے ہوئے پھر میں نے اس کے بعد بات رکھی تھی کیونکہ اللہ کے آسان کا وہ اللہ کی کتاب کو میرا پیش نہیں کرتا بلکہ اس کتاب کی تعلیمات کو بلکہ اس کے ساتھ بالکل خود کھول کر تعلیمی خود کو بیان کر دیا کرتا ہے اسے تعلیمی کتاب کہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے خدا کے انوارات کو اپنا کر اللہ کے آسان کو دے کر اللہ کے مظم کو دے کر انسانوں کو پر ڈالتا ہے اس کا بے کا ہر وقت جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے انسان ہوتا ہے انسانوں کی بنانے کے لیے یہ بنیادی چیزیں وہ دور کے آنے کے ذریعے سے یہ اس کی پوری کی پوری زندگی میں ہوتی ہے اور کسی چیز کو امت میں دادا کرنا چاہتا ہے اس امت کی طرف سے محسوس ہوتا ہے یعنی نبی کے چاہتا امت کی کتاب کو جاننے والی کو نبی کے چاہتا کہ پور کی امت کے دل نقصور جو ہے جو ہے نمبر کے دل دل اور بھی پاکستان ہوں امت کے افراد سب کے سب پاک زندگی کے اداک نمازے ہوں گندگیوں سے پاک ہوں غلاقتوں سے پاک ہوں اور غلاقتیں سب جسمانی اور مادی غلاقتیں نہیں ہوتی ندی کی نگاہ میں وہ جو کہ دلوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اچھا ہوتی ہیں بہت ان غلاقتوں کے جو کہ درج میں سر ہوتی ہیں آپ میں سے کوئی سب کے دباؤ نہیں کرے گا کہ جہاں باہر آپ کے گندگی کا ڈھیر لگ جائے جس کی تعصب اور بدبو سے کے دماغوں کو تکلیف ان کے نزدیک سے زیادہ ان تعصب اور بدبو گندگی دینا پسند کرتا ہے وہ انسان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے وہ گندگی صرف کی گندگی وہ لما کی گندگی وہ ملا کی گندگی وہ حرکت کی گندگی اور وہ نار کی محبت کی گندگی وہ دنیا کی محبت اور چاہتوں کی گندگی وہ جملہ گندگی ہے وہ معاشرے میں پھول پیدا کر دیتی ہیں وہ ایک تو دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں وہ بچے ہاتھ پر انسانوں کو آمادہ کر وہ تمام دنگیاں جو انسان کے ساتھوں کے ساتھ سے حساب سے مادہ کے ساتھ زور دیتی ہیں ان تمام زندگیوں کو بلاگتوں کو اچھا سمجھتا ہے ان بلاکتوں سے جس سے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہاں بلاگر کا ایک تو وبا پھیل جائے گی لیکن کہتا ہے تم اس وبا کو دیکھتے ہو لیکن کسی بھی سمجھتا ہے کہ نہیں کہ پسند کر لیتا ہے اور ظاہر جو اس کو پسند نہیں کرتا انہوں نے سوارا میرے آتا ہے ان انہ نبی باپا اللہ تعالیٰ خاص ہے اور سب سب سے کو پسند کرتے ہیں وہ ظاہر کی سچائی کو بھی جانتے ہیں لیکن باقی اور کو باہر سے زیادہ پسند کرواتے ہیں بہرحال کیا کر رہا تھا کہ ندی پوری کی پوری عمر کے دائی کو ضرور کر دینا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس امت کے کسی سب کے کسی دل کے اندر کچھ وہ لباس کی جنگی ہو جس کی جنگی ہو ہر جگہ پینے کی جنگی ہو ایک دوسرے کے ساتھ دشمن کی جنگی ہو وہ سب سے باقی کا خدا کی محبت اور چین امن زندگی کا دینے والا بنانا چاہتا ہے اس نے کیا کہ یہ نبی کو بہت جان ہوتی ہے یہ نبی کی وہ جس جس ہے آ کر وہ اپنی پوری امت کو رسول کو بنا کر سکتا ہے کہتے ہیں اور پوری کو اس چیز کو اٹھاتا ہے تیسری چیز میں یہ سب کر رہا تھا کہ امت میں وہ یہ بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ امت کے اندر سینئر کی آرام ہو جائے کہ تاریخ اللہ صرف تاکوں کی حنت نہ رہ جائے کہ مسجد کے اندر اگر آپ جا کے وہاں کے تاکوں کو دیکھیں تو قرآن کے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن مسلمان زندگی قرآن کتنی آئے آئی ہیں سے لے کر پانچ تک میں آپ کو نہیں چاہتا ہوں کر کے چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں قرآن آئے تھے کتنی مجسم بن کر آئی کتنی مجسم بن کر آئی میں نے قرآن پر کتنا اپنایا نبی کی تعلیم صرف تعلیم ایسی تعلیم نہیں ہوتی کے بغیر ہو لیکن تعلیم تعلیم کے ساتھ ترقی پر تبھی جاتی ہے وہ جمع علم دیتی ہے علم کے ساتھ سمجھ دیتی ہے وہ آواز کو سنبھالتی ہے وہ دلتی کو سدھارتی ہے وہ دائر کو بناتی ہے وہ بات کو بناتی ہے لیکن تعلیم صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہماری طرح کا سمجھتے ہم اپنے جب مجھے کرتے ہیں کہ پھر سیزے دے گیا سمجھ سو رکھتے ہیں اچھا کو کہا کروں میرے پولیس بھی جی ہوتے ہیں کیا ہتھا کروں تو بھیا ہمارے جو اساتذہ ہیں بنتے آتے ہیں خرچہ سے پھر بچتا ہے سنا کر چلے جاتے ہیں لیکن سنا کر چلے جاتے ہیں تو اس بات نہیں رہا غریب کی زندگی میری سنانے والی نہیں ہوتی میری زندگی بنانے والی ہوتی وہ تعلیم دیتے ہیں بلویت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے علم کو لے اور وہ علم میں علاج تمہارے اندر سے اور وہ علم میں علاج تمہارے اندر اتر کر تمہاری جنت میں ہدایت پیدا کرتے تمہاری نکاح قرآن والی بن جائے تمہاری زبان قرآن والی بن جائے تمہارا ہاتھ قرآن والا بن جائے اور پوری پوری زندگی تم قرآن جب تک تم قرآن جب تک بن جاؤ وہ تو بات ہے کہ ظاہر میں نظر آتا ہے ساری حقیقت میں ہے قرآن مسلمان جو ہے ظاہر میں تعلیم دکھائی دیتا ہے حقیقت میں خود قرآن ہے اس کی جنگ میں قرآن دکھاؤں ہوتا ہے جب قرآن آتا ہے تو یہ دلچسپ کا نمونہ بن جایا ہوتا ہے یہ ہدایت کا پھیلانے والا ہوتا ہے ہدایت اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ویسٹ کر سکتا کہ حضرت محمد اکثر اللہ کے کرانوں صرف اس لیے نہیں آئی کہ وہ قرآن کو پہنچا دے ان کی زندگی خود قرآن کی تو قرآن کو اگر کسی نے دینا ہے تو محمد کی زندگی سے دے گا اگر محمد کی سیت عالیہ کو جدا کر دیا جائے تو قرآن کو نہیں دیا جا سکتا اس بنا پر میں نے سنگر کرا کرا کر کے کہا تھا کہ حکمت وہ دان ہے جب تم محمد کر سکتی نگاہ سے ادا ہوں جبانت سے ادا ہوں امر سے ادا ہوں لیکن پوری کسی کی زندگی حکمت ہے اس کے پاس کی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کے سب سرکار میں وہ حکمت بھی پیدا ہوتا ہے تو سماج کے سماج انسان جو ہے ایسے حکومت و ہوں جو خدا کی بزرگی کے ساتھ وہ خدا کی علم کے ساتھ دانا بنے وہ غیروں کے علم کے ساتھ دانا نہیں بنے جب اب تو میں خدا کے علم کے ساتھ جن کی دانائی ہے جن کی دانائی مارفت ملا کا نتیجہ ہے جو خدا کے ساتھ بنا سکانا ہے وہ دوسروں کو ضرورت سے دانا نہیں بنے دوسروں کو دے سکتے وہ دانا نہیں بنتے جب خدا کے یقین سے دانا بنتے ہیں خدا کے علم سے دانا بنتے ہیں ان کی دانائی کا ایک بار جو کہ وطنا ہے وہ رکھا ہے وہ بنیاد جو ہے وہ خدا کا ہوتا ہے جب اس کا بات کر رہا تھا کہ نبی اس کو اٹھاتا اور جب نبی اس کو اٹھا دیتا ہے تو تمام کا تمام معاشرہ بن جاتا اور جب معاشرہ بن جاتا ہے تو معاشرہ انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا ان کو چلے اس زندگی کی ضرورت بنتی ہے ہے اور وہ اجتماعی زندگی جو خدا کے آسان کے مطابق جو ہو اس کے لیے اسے ایک ایسے کی اور ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان مختلف سولہ کا آپس مل رہا ہے سب ہوتا ہر کوئی پھول ہے ہر مہنگی پھول ہے اب ہر مومن پھول ہے کسی اپنی کتاب اور یہ مختلف غلطوں کے دستوں کو جو آپس میں جوڑنے والا رشتہ ہے وہ کون ہے وہ آپ خلاف خلیفہ کہہ لیجیے آئند کہہ لیجیے حکومت کہہ لیجیے لفظوں کے الٹ دیر سے حقیقت نہیں بدلا سکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حصہ جو امت کی ان سراری زندگی کے ان آواز کی نگرانی کرتا ہے جو کہ اجتماعی رخ سے تعلق رکھتے ہیں عدالت کے رخ سے تعلق رکھتے ہیں اجتماعی حقوق و فرائض کے رخ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو لینے والا سنبھالنے والا خدا کے حکم کا اجرا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے اور کیونکہ خلیفہ وہی ہوگا جو خدا کے حکم کو خاص طور پر نافذ کر سکے اس بنا پر اسلام میں خلیفہ کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ اس بنا پر ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ مستقل ہوگا وہی اسلام کا خلیفہ ہوگا کیونکہ دیکھیے یہ موٹی بات ہے یہ اسلام کے ساتھ متعلق نہیں اگر آپ سے مختلف ممالک کے کانسٹیٹیوشن پڑے ہیں تو جو حاکم کسی کانسٹیٹیوشن میں ہر سے وفاداری اٹھاتا ہے تو ہر سے وفاداری کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حق اٹھانا پڑتا ہے وہ حاکم حاکم ہو نہیں سکتا جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے اجلاس کی قدم نہ کھائے اسے حق نہ جانے اور اسلام کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے قرآن اب وہ قرآن کے کانسٹیٹیوشن کو جاری کرنے کا حق اٹھائے گا لازم ہے کہ اس کے اندر بھی قرآن ہو وہ خود قرآن کا جاننے والا ہو وہ خدا کے حکموں کو نہ کرنے والا ہو اپنے لفظ بھی جتنا کوئی سب سے زیادہ خدا کے حکم پر چلنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ آہت ہوگا اہمیت ہوگا لائق ہوگا اس چیز سے اسے خلافتی راستہ پہنچی جائے اور خلافت راستہ نے میری تفصیل تھی اس بنا پر امت کے اکثر تک آزم کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمانیہ فرقہ جو ہے سستا جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے تاہم امت کے خواہوں نے کسی بنا پر کہا کہ امت میں اکثر افراد جو ہیں افسر افراد وہی ہیں تفصیل کے ساتھ پہلے افزر کو پہلے خلافت نہیں ان کے پاس وہ افسر بھی ان کے بعد ہوئی ان کے پاس وہ افسر بھی ان کے بعد ہوئی ان کے پاس وہ افسر بھی ان کے بعد ملی یعنی تفصیل خلافت وہ ہے کس بنا پر ہے کہ اسلام کا قانون جو سب سے زیادہ نافذ کرنے والا ہوگا وہ سب سے ہر بات کیونکہ اس میں امت کے سب کے ساتھ استعمال کیا لیتے ہیں کہتے ہیں کہا جاتا صاحب میں فراج آزم کی بات کر رہا ہوں تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اسلام میں تبدیل جو ہے وہ اس روپ سے چلتی ہے اور جب خلافت اس کر کے ہوگی کہ دین کا خلیفہ وہ شخص ہوگا جو کہ آکار پابندی کا سب سے زیادہ جاننے والا اور لوگوں کا نافذ کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ خلافت ڈرنے والا ہو تو ایسی خلافت جو ہے یہ خلافت وسیقت کہلائے گی خلافت بلایت کہلائے گی یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہوگی وہ حکومت نہیں ہوگی جو کہ آج ہمارے دنوں میں ہے جسے جیسے ہم پولیٹیکل تھیوریز کو کر سمجھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی سماج رکھتا ناطا جوڑ دیتا ہے وہ کہیں کہاں سے اس کا ناتا جوڑ دیتا ہے لیکن جس کے سامنے قرآن سنت ہے وہ حق کہے گا وہ حق کو چھپائے گا نہیں آئین میں جما مرتا حق دے بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہو پائی مرد کیا کہتا ہے ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے نبی کی جان دو لیکن دوست خفا نہ ہوا کرے اور تو نہیں کہتا ہوں بات کرتا ہوں وہ چاہتے کہ ایک تو کہا جاتا سنایا پورے پورے آنند جایا کرتا تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ ڈاکٹر دشمن ہوگا آپ کا جو آپ کی بیماری کو دیکھ کرنا بتائے کہ یہ بیماری ہے اگر نسبت لگانے کی ضرورت ہے وہ نسبت نہیں لگا سکتا وہ ظالم ہے اور نسبت لگائے تھوڑے کو پارے اور اس کے پاس نظم لگانا اس کا کام ہے کسی کو اس کو نبی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نے یہ خرابیاں ہیں معاشرہ آج کا بن نہیں سکتا جب تک کے معاشرے کی خرابیوں کو بتایا نہیں اور ہم اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو بھائی ایسی بات نہ ہو ایسی بات نہ ہو تو یہ تو حقیقت میں دشمنی ہے یہ دوستی نہیں ہے دوستی یہ ہے کہ جہاں جرم ہے بتاؤ کہ یہ جرم ہے جہاں خیر ہے جہاں بتاؤ کہ خیر ہے اب اس کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت راستہ جو ہے خلافت راستہ کی جو اس کے تھی کہ انسان کتنا اچھا اور باقیدہ ہو اور ایسے تو آپ جانتے ہیں کتنے عمر میں کتنے رکھ سکتے تھے پھر دوسری بات یہ کہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھی نے کہا کہ علی امت کے زمانے میں کتنی یہ کچھ ہوا اور تمہارے زمانے میں یہ حالات ایسے رہتے ہوتے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا تھا فرمایا کہ کیا کہتے ہو عمر عمر کے کے مشورہ دینے والے ہم کیا کہتے ہیں مدد علی کیا تو میرا رشتہ دینے والا تم درج اب نہیں سونے کی کونے بہت علاقے کے علاقے اسلام میں داخل ہوئے ہیں آپ جانتے ہوں کہ کتنی آنے کے تیس سال کے بعد یہ نہیں تھا کہ ہم سوری کی ترقی ہم عرب سے نکلے تو دیش سے دیش سے جی، حضرت علی کے زمانے میں سب ہماری سوچیں تو یہ لیبیا کا جنگ کہیے کل جزائد کی جہاں حد شروع ہوتی ہے اور جزائش کی حد تک دوسری تک تیسری طرف بمبے تک اور چوتھی طرف برسوں تک اور حد تک پہنچ گئے اور ایسے نہیں پہنچے تھے جب کونے فوج جب فوج اسلام میں داخل ہو گئی اور اسلام میں داخل ہو جانا کرنا پڑ لینا تو آسان ہوتا ہے لیکن بپور اس بات کے مسلمان ان کے درخت پہ آنا مشکل آتے لا الہ لا اللہ کو کہہ لینا آسان ہے لا کو اپنے ان کا ناسک کر لینا اور اپنی زندگی میں لے لینا یہ بات مشکل ہے تو اب نئے جدید طبقات آ رہے تھے پوری ترجیح سے نہیں آ رہے تھے لیکن صحابہ کا رنگ کچھ ایسا تھا کہ باوجود نئے نئی فون نئے نئے سکتا جن کی زبانیں جدا جن کے علاقے جدا جن کی تعلیمیں جدا جن کے تمدن جدا جو مختلف قوموں مختلف علاقوں کے تھے جو ان کا سمال تھا ان کا جمال تھا غلط میں کیا کہوں کچھ تھے کہا گیا محسوس کیا تھے جہاں دار جہاں کی روح جہاں کام وہ جہاں کا رو جہاں ہارا رہا اور کیا لوگ تھے دنیا نے ایسا سب نہیں دیکھا ہوتا اس سب کے کی رات کی بنا پر ایسا کا پیدا ہو گیا کسی تعداد میں جو کہ اسلام سب چلنے والا تھا لیکن وہ رونق وہ رونق جو کہ دور ان لوگوں جن کی تبدیلیت خود رسول اللہ نے کی تھی آپ کو تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد سسم والی تربیت والے لوگ اور بعد دے والے دو تصدیق کی تربیت کیسے ہو سکتی پانی جو اپنے منڈے میں چلتا ہے تو پیتا ہوتا ہے اور چلتا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ چلتا چلا جاتا ہے تو خلافت راستہ کا دور وہ تاکیدہ دور ہے جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں اگر ہمیں کچھ ایسی سیپ چیز وہاں دکھائی دیتی ہے تو میں اس کی مثال کیا کروں کہ خلافت راستہ کے زمانے جن چیزوں پر ہم تنقید کرتے ہیں ہم ان کی زندگی سے جدا کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں خلاف مثال کے طور پر میں یوں مثال دوں کہ خلافت خلافت راستہ یا صحابہ کے ہوا ایک انتہائی حسین دلیل کے ساتھ ہو جس پر یعنی شاید اپنے پورے پورے گزار لکھتے کہ تیری آنکھ ایسی تیرا کان ایسا تیرا ناک ایسا تیری ہوئے ایسی شاید میں یہ شاید کر جاتے ہیں اب اسی حسین دلیل چہرے سے اس کی آنکھ کو نکال دو اس کے ساتھ اس میں سے اور لا کر اس میز پر رکھ دو اور جو اس کا آرٹک ہے وہ جب تک اسی کی آنکھ کے پسند پڑ رہا ہے اسے بلا کر کہو کہ آپ نے محبوب کی آنکھ کو دیکھ دے تو وہ آنکھ جو کہ چہرے کے اندر کی ہوتی جب میز پر آ کر پیدل کو اس کا بچی جاتا رہا ناک ہے جو دیکھے بینی کو جائے جاہی تیرے ناک کو دیکھے تو جائے لائف پتا سے وہی بینی کو کاٹ کر میز پر جا کر رکھ دو چہرے کا خوبصورت دکھائی دے کسی طور پر صحابہ کے پورے معاشرے کو ان کے اخلاق کو ان کے معاملات کو پورا کا پورا ان کے پورے چہرے میں اور ان کی زندگی کے پورے آئینے میں دیکھو تو ہر چیز صرف دکھائی دے گی اور اگر اللہ کا دیکھو گے تو اس میں آپ کو گڑبڑ دکھائی دے گی جا کے لا تو آپ دکھا میری بات کروں گی بھائی ہر سب آج کا تھا جو حکومت کا رواج فروغ تھا اور حکومت کے زندہ زمانوں کے لیے اسے تیار کا درجہ دے دیا گیا تو کچھ زمانے میں حکومت تاج و خلاج کے لیے بعد کے لیے وقت کے لیے دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارنی سیدنا اوپر سے صدیق کے پاس تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے بھی سیدنا حضرت عمر عثمان حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی سب نے زندگی دنیا کی خلافت جو تھی وہ دنیا کے لیے نہیں بس بطور اقبال کے تال سینا سات سے پیکار اٹھی پیکار رکھی اس کے پاس سب سے تاجر رکھی حضرت حسن کے متعلق کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت حسن نے سب سے تاج پر لاکھ مار دی تھی قیمت آپ کے پیداروں کی امت میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے دکھ پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے اللہ حسری اتنی بڑی قطرت پر لاکھ مار دیتے ہیں جو ایک طرف دریائے سندھ سے لے کر اور اوپر چین کی دیواروں سے لے کر دوسری طرفوں طرف قدرت کی دیواروں تک چاہیے مراکز کریے معمولی سطحت نہیں تھی یہ معمولی بات نہیں ہے اگر ان کا حکومت مقصود ہوتا جیسے کہ اقبال نے سید نصاب کے بارے میں کہا ہے کہ اگر حکومت ان کا مقصود ہوتی اور جو چاہتے کہ حکومت تو وہ اس کے ہاتھ کو بات کرنے سے جو بھی ملتا تھا مل جاتا یہ بات نہیں اس بات کی زندگی تھی اخلاق پر مبنی تھی خدا کے احکام پر مبنی تھی وہ حکومت چاہتے تھے اپنے لیے نہیں چاہتے تھے خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے چاہتے تھے اگلے عمرانی کو قائم کرنے کے لیے چاہتے تھے معاشرے کو درست کرنے کے لیے چاہتے تھے وہ کوئی مولانا کے آج تو ہم اپنی زندگیوں کو نہیں تیار کر لیتے ہیں نا لیکن مولانا فرمایا مولانا جی نے سارے پاتا رہا تیار خدمت ہی سارے بادشاہ خود نہ ہنسا انسان باشک اپنے آواز کو گھروں کے آواز پر لیپ کے آواز پر پریاس نہ کیا تو کیونکہ لیکن کے جو آمار ہوتے ہیں ظاہر وہ چار ہوں گے تمہارے آمار کے لیکن کیا کہ شیر کی ایک طرح لکھا جاتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے شیر سار انسان سی لیتا ہے کسی کے آباد کا اپنا آپ کو بہت میں نہ ڈالتے اب خلاف سے راستہ کو اپنے تیار کرو وہ بہت پاس تھے بہت اونچے تھے اگر تم خلاف تم کا خطاب سے بوٹ آ جاتا میں آپ کو نہیں چاہتا لیکن یہ خطابت کا اسپت ہوتا ہے بات لوگوں کو یہ بھی کہا رہا ہوتا کہہ دیا جائے تم لیکن بہت خطابت کا اسپوٹ ہاں۔ اگر آپ اس چیز کو اوپر اگر آپ کریں گے میں ان پر اعتراض کروں گا تو دوستوں بات بہت آگے چل سکتی بات پہنچی تیری جوانی بہت آگے چل دیکھو آپ میں ممکن ہے کچھ عدالت ادا کیجیے وغیرہ بھی ہوں میں نہیں جانتا لیکن جو کہ عدلیہ سے تعلق رکھتے انہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ جب کسی مقدمہ کے یا کسی صحیح کے چاہدوں کو بغان کو مجبور کر دیا جائے تو شریف کا مقدمہ جو ہے پیدا ہو جائے مقدمہ نقص پیدا ہو جائے گا اگر اس کے درخت پر آپ یہ کر کے ان کے آگے کے لیے مضبوط شہادہ نہیں شہادت قبول نہیں کی جا سکتی کہ گواہ صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گواہ آپ کے قرآن کے پہلے راضی تو آپ کی زندگی پر شہادت دینے والے صحابہ اکرام ہیں اگر صحابہ اکرام پر آپ ہر کچھ کو تان لگا لیں گے تو یہ نبی پاک سسن کے مقدمے کے چاہوں کو مجبور کر دیں گے اس بنا پر میرے آتا نے فرمایا تھا اللہ اللہ کی یا صحابی اللہ سب قدر بازی بابا من احب ہوں سب بھکتی یا حب ہوں تو من سب ہوں سب بھکتی سب ہوں دیکھو تو یاد رہے میرے صحابہ کے بارے میں ان میں سے کسی کو برا نہ کہنا جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا دوست کا دوست دوست جو ان سے بخش کرے گا اس کے دل میں میرا ووٹ ہوگا تو ان سے بخش کرے گا تو صحابہ کی دوستی حضور کی دوست ہے اور دیکھو کسی بنا امت کے سب کو میں ایک کتاب ہے کی کچھ سب سے پہلے کلکتہ سے شاید کیا تھا سے جرمن کیا تھا تو اس کے مقدمے میں جو ایک مقام پر لکھتا ہے کہ مسلمانوں دیا تھا کوئی بھی نبی کے اخبار کو اپنے نبی کے اخبار کو سنبھالنے والا نہیں کہ کیوں نے نبی کے اخبار کے سنبھالنے کے لیے پانچ لاکھ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالا ہے اور ان کی زندگی کے ایک خاطر کو سنبھال کر رکھا ہے تو کہ ہلاپ کے خلاف پتہ جانچوں تک یہ معاملہ چلتا اب آگے آگے بات تو اب آگے بات میں میں نے پہلے اس دن تک کیا تھا کہ یہ ہماری کسی سکھائز میں تھی اس مستقبل کہ کا سب سے بڑا بار یہ تھا کہ وہ امت میں اپنی تاریخ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور اس نے ہمارے لیے کو کیا کر کے دکھاتے جب ہم ڈرائنگ سکھا کرتے تھے تو ہمارے ڈرائنگ میں شیڈ کیا کرتے ہیں کرنے کے لیے ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ اگر بیچ میں چمکتی ہوئی چیز بتانا چاہو گا تو جتنا اس میں خود کیا تو یہ اپنے سیاح چہروں کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس چہروں کو تھے تو اس کے لیے انہوں نے ہماری امت کے مختلف کو شکار کرنا شروع کیا لیکن اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ امت کتنی نہیں بگڑی جتنی بگاڑ کر پیش کی گئی تفصیلات کا نہیں میں صرف آج اشارات پر اضافہ کروں گا امت اتنی بگڑی نہیں اتنی بگاڑ کر دے کی ہماری حکومت نے اتنی خراب نہیں تھی جتنی حکومتوں کو بگاڑ کر پیش کیا گیا میں صرف مثال کے طور پر آپ کو ہندوستان کو ایک حادث کا نام بتا دیتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگا دیں گے اور آدمی رحمت اللہ ہے میں تو رحمت اللہ علیہ آخر میں دیا پہلے جگہ پہلے کہہ دیا اور آج آپ ہندوستان کی تاریخوں میں ہمارے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں وہ ہندوستان سے ویسے کرتے آئے ہاں جی؟ تو ان سے پوچھیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اور اندر کو کیا بتایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے کیا بتایا جا رہا تھا میں روم کے انہیں ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ عالمگیر گین تعلیم کا ختم ستم گھر تھا ستم تھا تم اس تمام داستان میں تم یاد رکھ گیا لیکن وہ عالمگیر رحمت اللہ ہے جو نبے سال کی عمر میں حکومت کے سب پر بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کے سب سے ایک پیسہ نہیں دل دیتا اور خود سے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے اور پانچ ہزار حدیثوں کا حافظ ہے اور مجدد الفانی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا مجدد الفطانی کے خلیفہ کا خلیفہ ہے آپ خود اندازہ کر لیں کہ خلیفہ معمولی نہیں ہوگا یعنی حافظ حدیث ہے حافظ قرآن ہے اور اس کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن کے آسان کو رائٹ کرتا ہندو کے ساتھ اس کوئی بھی جرم جمتی نہیں تھی لیکن بگاڑ کر پیش کیا گیا تو یہ انگریز نے اور پوری پوری سے دیکھ کیا اگر صحیح عالم جلد کو دیکھنا چاہو تو عالم گیری اس کے روپ اور جو اس کے آسانات ہیں اس کا مدمہ سایا ہو چکا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے مقدمے کو بھی پڑھنے بھی پڑھ لیں تو معلوم ہوگا کر اس پر انسانات لگائے جا رہے ہیں کہاں تک تھے میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ جیسے اس کی حکومت کو سیاہ گھر میں پیش کیا گیا ایسے ہماری حکومتوں کو بھی سیاہ گھر میں پیش کر کے دکھایا گیا میں نہیں کہتا کہ ان میں سبھی سلو پائے راستہ تھے اور سبھی نیوز تھے لیکن ایسے ان پر کام نہیں کہ جیسا میں ایسے ان پر کام نہیں ان میں بہت ساری اچھی صفات تھی امت جیسے دیکھو امت ہوتی ہے خاص ہاں، بھی انہیں سے جاتا جیسی جیس جیسے جیسی ہوں ویسے ان کے ہاتھ تو اب جیسے ہم ہوں گے ایسے ہمارے ہاتھ ہی میں سے اس تک جائیں گے تو ہم یہ بات کہتے ہیں حکومت میں یہ اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کا احسان ہے ان کو ہماری حکومت معمولی حصے پر نہیں گے آدھا افریقہ اور آدھا یورپ ایسے نہیں کہہ رہا پندرہ سو چھبیس میں ہم ریاما کے دروازوں پر تھے تمام ایشین یورپ ہمارے قبضے میں تھا پولینڈ ہمارے قبضے میں تھا یوکرین کا علاقہ ہمارے قبضے میں تھا جنوبی کٹنی ہمارے قبضے میں جگہ تھی اس میں سلاد ہمارے قبضے میں رہی تھا آئی تو ہے ہم نہیں جانتے ہیں جنوبی روس آڈا ہمارے حصہ میں تھا چین کا غربی علاقہ ہمارے حصہ میں تھا اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک ہم تھے ہندوستان کے روپ پر تو ایک تو ہم حکومت کے روپ سے بھر رہے تھے اور جہاں ہر قسم کے کیا ہوئے اور ایسے کیا ہوئے آج کل تو ہر ایک کو برا کہہ دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اپنے شرموں کے کارناموں کو بیان کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کیا برے تھے ان میں ایسے ایسے اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ ایک دفعہ بازو کی ٹکڑی کو خطاب کیا اور کہنے لگا کہ ہے تو بچہ جہاں پہ بڑے کا جہاں تیرا ہے تو اس سے جو بندہ زمین سوچے گا اس کا فی الحال غریب نہیں دے کیا اچھا آپ کا پاکستان سے کے پورا کا پورا یہاں سے اس کی زمین شروع ہوتی ہے بلکہ نیچے لوگ تک کا علاقہ ہے اس کے بعد اور ادھر پہنچتا ہے تک کو چھوڑ کر یہ تمام شمالی افریقہ کے آخری حصے تک تمام عرب اور جتنے بھی علاقے اتر نکاتے بغیر تمام اتنی بڑی تک کا حاصل ہے اور دن میں سو وقت نقل نماز پڑا سکتا اس کے ویج کے خاصوں کو دیکھتے ہو لیکن اس کے دن کے بھی خاصوں کو دیکھا کرو کسی طور پر کڑے لوگ ہیں تو میں یہ کیا کر سکتا ہوں دیکھیے اب اپنی تاریخ کے کے دیکھنے کی وقت نہیں ہے میں کی اشارہ سے استفا کرتا ہوں دیکھو اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے غیروں کی تاریخ پر استفا نہ کیا کریں اپنے فورسز کو جانیے اور فورسز کو جاننے کے لیے غیروں کے تراجم پر بھی پورا استعمال نہیں کیجیے اور فورسز کو جاننے کے لیے آپ کو گے خیر بہرحال اپنی کتابوں کو دیکھو ان کتابوں میں دیکھو تو ایک بات اس نے اور بھی بہتر امت نے ہماری امت نے تاریخ کو تاریخ کا فن بنایا ہے ہماری امت نے تاریخ کو تاریخ کا فن بنایا ہے ہماری تاریخیں صرف بادشاہوں کی تاریخیں نہیں موجودہ دور میں تو بادشاہوں کی جو رام کہانی ہوتی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے دیکھو بادشاہ جو ہوتے ہیں یا حاکم جو ہوتے ہیں یا ان کے درباری جو ہوتے ہیں یہ پوری سوچ نہیں ہوا پوری سوچ ناسک ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو شہروں میں پھیلے ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی امت نے کسی بھی نہیں چھوڑا آج کو امت میں تاریخیں ملیں گی سب کے نام سے یعنی مختلف کتابیں ہیں جن کتابوں میں صوفیاء کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے محفحدین کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے مفتین کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے تو جن سازار ان سے علیحدہ ملیں گے اسی طور سے مصنفین کے علیحدہ آخار ملیں گے ان کی زندگی کے حالات آپ کو پورے پوری کتابیں بیس بیسو تیس کس خطوں سے موجود ہیں ان کے حالات ہیں اور اسی طور پر معاشرے کی عمومی زندگی کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں آپ اس تناؤ کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ آپ کا میں جب پہلے کر کیا آپ کا جو ہمارا جو تو اسلام جو تھا ختم ہو گیا جو نہیں ہوگا بلکہ انہیں بات ہوگی میں ترکیا میں گیا ترکیا میں گیا تو راستے میں ان دنوں میں ہم بات کرتے ہیں تو بغداد تک کے جو کہ وہاں پہ یہ ایس ایس سی ہوتے ہیں سفاسی ہے سرکل ایس ایس وہ میرے ساتھ سفر سے کرتے تو میں نے ان سے پوچھا ایک سوال کیا میں نے کہا آپ کے مت سے پردہ کیسے اٹھتے ہیں آپ کے مت سے پردہ کیسے اٹھتے ہیں وہ اللہ کا بندہ بھی بڑا ہو گیا چاہے کہ اللہ کے بندے انہیں دو پردہ ہے نہیں دیکھتی ہے پردہ والے تو تم نے کہاں دیکھا جو پردے میں جب میں آتی ہے تو تمہیں سے کہاں دے تھا کہنے لگا بھائی سب سے تو وہی باہر نکل آئے کیوں نکل آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ دے پاتا یورپ کے اندر میں نے خود اپنی آرٹ سے تیس یعنی سب جو وہاں پر ڈے ہوتے ہیں تو یہ بات دہلی ہے ایک اونچا سب کا اونچا سب کا جس زندگی پر آ جائے وہ عام معاشرے کی زندگی نہیں ہے بلکہ معاشرہ جو ہوتا ہے حکومت سے جو کہ عمومی تک ہوتے ہیں اس سے تجارت ہوتا ہے اور ملکوں کے دور کو آج سلپانے کو کہا تھا ایک حکام پر تین سو سال سے ہیں ہندو نئے سامنے آم ہو اے پھر کوئی خراب آم ہو اے تاکو اس نے کہا تھا لیکن میں چاہتا ہوں تین سو سال میں اور آپ سے نہیں چلے ہے تو ایک حکام کہہ دو جس وقت کہ نہ ہی پہنچا ہے اس سے اور انہوں نے جو برکت تک کا قتل کیا ہے اور ادھر آئے ہیں مسلمانوں نے جو ان کی کبھی رائے کی ہے اور مسلمان جن پر کس طور پر کس طور سے آپ حیران ہوں گے اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو سیرت سید احمد شہید کو پڑھیں انگریز کی لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ابو الحسن علی علی نبی کی لکھی ہوئی اب پڑھ کر دیکھیں تو اس وقت ہمارا معاشرہ کی حالت تھا ہاں۔ اور اگر اپنا بھی نہیں کرتے تو ویلیم ہینٹر کی کتاب ان جگہوں سے کہ ہم کس مقام پر تھے یہ تو ہمیں وہ کہتے ہیں چھوٹا نیٹو پارک نیٹو پارک میں ڈالے گئے اور اس سے ہم پڑھیے یہ کیا کہوں بال کہا جائے کیا سمے کو ان کو بتایا جا رہی ہے ہاں، یہ بتانے اپنے ہاتھ کے پلے ہیں نظر دیں نہ چرا کے راج رہنا نہ جانے کی طرح نہیں ویسی لوگ پتہ نہیں کئی کو نکال ہے ہیں ویسی نہیں لوگ میں پڑھ رہا تو میں نے رہا تھا کہ دیر سو سال پہلے ہم بہت ہی کیا ہے بہت اور تمام ملکوں میں یہی حال تھا یہ دو ملکوں کو دیکھیے یہ ہمارا لیبیا کا علاقہ ہے حضرت سنگوتی کی تاریخ آج سے نبے سال تعلق کی ہے اور ان سنگوتی کے جو کہ راستوں کے گوایا میں رہنے والے جو لوگ تھے اپنے سپتا کو سہارت کے لحاظ سے اپنے دین کے لحاظ سے ان کے ہر دن دوسرے کرتے اکثر اچھا یہ عمومی زندگی ہے اصل میں بات یہ ہے میں بعض اوقات ساتھ دیا ہوں کہ وہ پرندہ جو خطاب کے موسم میں تازہ ہوا جو خطاب کے موسم میں تازہ ہوا خزاں کے موسم میں بڑا ہوا اور خطاب کے موسم میں مر گیا تو وہ کیا جانے کے باہر کیا ہو ہمیں اپنی بہار کا کیا پتا کہ جب ہماری بہار تھی تو ہم کہتے تھے ہم تو کتاب میں پیدا ہوئی جب والے وہ آدھی جوڑنے جاتا ہے آیا جس وقت ہماری تو بس میں دے نہیں آتے ہیں وہ کسی نے کہا ہے اور آسم کسی طبقہ وہ وقت جاتا رہا ہم اس سے تو ہم سمجھے دے رہے نہیں لیکن کہا تھا کہ بات کی درد کر دوں کہ ہم نہیں سوال آیا ہمیں بہت خرابیاں آئی موجود ہیں لیکن خرابیوں کو تب کرو سے خرابیاں دور نہیں ہوا سکتی اس پر لگا دینے سے چیز خالی ہو جائے تو سب مستقبل قدونی طور پر نہیں ہوتا اس پر بدن بھی جاتا ہے اور دیکھیے یہ سب وہ انتہائی کمزور ہو چکا انتہائی اس کے جس میں طاقت نہیں ہے اور میں طاقت کی بنا پر کبھی زبان میں مبتلا ہوتا ہے کبھی بخار چڑھ جاتا ہے کبھی ہڈی آنے لگتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو ہزار ڈاکٹر ہوگا وہ اس سے یوں کہے گا تمہاری قانونی طاقت جواب دیتی ہے یہ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں جو ہے تمہارا پانی ختم ہو چکا ہے تمہارے پانی کے حال ہو تمہاری دو بندہ زور پڑ چکی ہے اگر وہ نہیں کرے تو اوپر کی طرح تک کی کرو تو کچھ نہیں کرے گا تو اس دو حکومت کے سماج کے موقع دو بڑے قدم ہیں سب کی سمجھ کا وہ بہت سبق کر دیتا دیکھو امت جو ہے ہر امت کا مزاج ہوتا ہے لیکن ہر امت کا مزاج اپنے کے نثاج کے مطابق ہوتا ہے اس امت کا مزاج جو ہے حضور احمد لسن کے مزاج کے مطابق ہے امت حضور کے مزاج کے مطابق جائے گی یعنی آپ کے عمران کے مطابق اپنے کو لے کے لیے جائے گی حضور کے آواز کے مطابق اپنے آمار کو لے کے کی جائے گی اس کے ساتھ کو لے کے سرمت جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محمد لسن میرے اپنی ذات کے بنانے والے نہیں تھے ان کے عالم کے بنانے والے تھے امت میں اسی لیے آپ نے امت کی طرف ایک کام بھی تقسیم کیا اس کام کا نام تھا تبدیل ہوتا ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا تھا تم تم خیل کا امت نہیں تم کا جب دن رات تو انہوں نے معروف بدل ہونا نہیں ہو کر بچوں نے نبی رات اے امت محمد کیا مجموعہ تم کے قریب امت ہو اور تمہارے بہتر ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے سب یہ کہ خود ایمان یقین اور ہمارے سارے بات ہو جب سے تم دوسروں کو بھی خیال برائی سے جب تک اپنے قائم کری خیروں کو پھیلاتی رہی برائیوں سے بچاتی رہی خود بھی بچتی رہی اور دوسری قوم میں بھی اسلام کے اندر ادا ہوتی ہے دیکھو اما اما کے پیڑ سے بچے پیدا ہوتے ہیں دعوت جو ہے اس میں جب تک امت کے ساتھ دعوت میں نئی کرنے اسلام کو داخل ہوتی ہوں اور ہم جب امت کے ہاتھ سے دعوت کریں گئی تو کیا ہوا نئی دیکھنے کا داخلہ بند ہو گیا اپنے نکلنے شروع ہو گئے ہے تو ہوتا ہے جب نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ سو گیا ہے پھر ہم ہمیں کرے بڑھے ہاتھ کو نہیں دکھا گے تو ڈھونڈ جائے گا اگر اپنی زندگی میں نہیں آؤ گا تو پھر گے جب تک دعوت کے سب سے آگے کر رہے تھے جب دعوت کے کے چلے گئے اور ایک مثال دے دوں دیکھو میرے حکومت تک انتہائی کا تھا ایک بچے کا کام ان کو انتہائی کا تھا ایک ایک سب سب سے سے پاسائی ہاں، جب پاسائی میں آئے کچھ وقت ہم نے نیدانے سے بدلاؤ کی ہمیں بداؤ کو دیکھنا ہے تو تو بندہ سب لوگ جنتا سکا کھلا تھا بڑے ہوئے سبق ہاں کا کلا دے نہیں لیکن وہی ساتال مسلمانوں کا ذہن نہیں کرتا تھا لیکن نئے سال کے اندر وہی سات آج کس طرح کے ساتھ بن جاتے ہیں ایک سو کے نام سے اور ایک میرا سوچوں کے کے نام سے بارے کا کے نام سے ہے وہ درد کے ساتھ نہیں کرے دوست یہاں آتا ہے انہوں نے چار کے ساتھ سے کرنے والیوں نے اس لائن کے گھنٹے کو سب سے دور بنا کر سکھایا یہ سب سے بچے کے لیے جن کا نہ ہوتا ہے کہ کے قرآن کو تعریف نہ سوجی ہے انہوں نے نہ آپ لوگ بارہ روپئے سے مسلمت ہوں گے نہ بارہ کی رپورٹ رپورٹ رپورٹ سرکار کو سائنس میں کیا کم ہو تو اس کو کیا لگتا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں کہ عجیب بات وہ نہ بارہ نے انیس سو اٹھارہ سو سینتیس میں لکھا تو لاسٹ پرسن نے انیس سو آٹھ میں بتا کر سنکلپ لکھا یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کو ختم ہے تو ایسے ہوں لوگ حقیقت ہم سے کہا ہوں لوگ جس سے ہوئے جن کا ہو ان کا گنا اور وہ ہو کر رہا کہ ہمارے نے آ کر کہا اس پر رقم بات دیکھتے ہیں اس بار نے کہا اور جو ہم دن میں شہادت نہیں کری بندہ دار انہیں سب تم اپنے کو میں نہیں سمجھتا تم سب ہے نہ تم جیتے ہو سب عہد روپیہ ہمارے سروس اکٹھے بننے سے سبھی منٹ روز رہا فارستا جب تمہاری سمجھا دیکھتی ہے آواز ساری مانگتی ہے ساری باتیں اور جب چاہتا ہے اس کو بہت سستا جو کہ دو اپنے دل کا دور رکھو اپنی دیوار کو دور تو گھر ہم نے اس کہا تھا کہ اپنے کے ساتھ گھر کو توڑا اگر ہم گھر ہوں اور دور تو اوپر ملانا جو کیا جب بات بن جاتی ہے آپ لوگوں کے وقت چھوٹا ہے میں بات بتا دیتا ہوں آج ختم کی بات ہے انگریزی بات اچھی نہیں کر پاتا اور ہم نے کہا ہاں جی؟ اچھا بڑا میں نے کر رہا تھا کہ نے ہوں انسان انسان احساس کروایا کہ اس کی ہو گئی جس کے اوپر ٹوکرا ساتھ پوسٹرا روٹیوں کا بھرا ہوا اور تم گھر پر لے ہیں دوسرے دن میں سکتا ہے کہ مجھے روٹی دے دے روٹی ذرا ہوتی ہے جس کے ساتھ قرآن سورج ہے اس کے بعد ساتھ تو نہیں ہوتا ہوگا سمجھ جائے گا استعمال ہے کیوں کی زندگی میں سے ہر سب سے ہر جو یعنی سوچ کے ہر حصے کے افراد کو اپنے سے ملتا ہے اور ایسا نمونہ ملے گا خدا قسم سے اگر ملازم ہو تو مسئلے کو اس امین کی طرف دیکھو اس امین کی طرف دیکھو کہ ایک عورت خدیجہ کا کام ملا ملازمت سے دو سکتا رہا ہے سمجھا رہا امانت کے ساتھ اور کس دیانت کے ساتھ اس کے ساتھ اور ملازم کی سب سے بڑی اچھا مشکل کیا سارے سی ملازم کو سو رکھا کرتے ہوئے سمجھتا ہوتا ہے وہ سب اپنے ساتھ